حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان ان پر نتارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جان ان پر نتارا کروں میں حبیب بے خدا کا نظارا کروں میں دلوں جا نی ان پر نثارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں سے اپنا گزارا کروں میں کہاں میں در بدل کی ٹھو کرے کھاتا پھروں اب تو مدینے میں ہی جا دیجے سنہری جا والے تیرے سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تمہارے در کے ٹکڑوں سے پلا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر کیا ہے اگر ہو یہ ایک جا نے کیا ہے اگر ہو کروڑو یہ ایک کیا ہے اگر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں کروں تیرے نام پہ جا پیدا سیک جا دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمے باپ سی تک تیرے گیت گاؤں محم محمد پکارا کروں میں محمد محمد پکارا کروں میں کرو محمد محمد پکارا کروں کرو میں محمد محمد پکارا کروں کرو میں میرا آدی و ایمان جو پوچھے میرا بھی نو ایما پرشتے اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانی بھی ایشارہ کروں میں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں خدا اے قوت دے میرے قلم میں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بند مز ہم کو سدھارا کروں میں کہ بد مزے ہبوں کو سدھارا کروں میں کہ بد مزے ہبوں کو سدھارا کروں میں کے بندے مزے ہبوں کو سدھا را کروں میں خدا خیر سے لا اے بو دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہار جب رنگ پر ہے پہارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے سب جنگ نتے ہیں نثارے مدینہ کے جنگ ن ہیں ہے نثارے مدینہ خوش ربی اچھی لگینا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 روشنی اچھی لگی کہ سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کہ سب جنتے ہیں رے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نیتا رے مدینہ مبارک رہے ان تری بو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خارے گو بارے مدینہ پسے مرگ گے کر دے غبارے رے مدینہ پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ پسے مرگ گے کر دے غبارے مدینہ رے رہے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے دیارے مدینہ میرا دل بنے یا دیکارے مدینہ بنا ایک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شبو رو کے مزارے مدینہ شارہ پیج سے حاصل ہوا انبیاء کو شارہ پیج سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن پہ تخار مدینہ وہی ہے پہ تخار مدینہ سمی ان خدارا حسن کی بھی سن لے سمی ان خدارا ہماری سن لے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بی چمکا کا چمے کا آنے والے میرا دل بھی چمے کا دے چمے کا آنے والے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا قسمت میری چمکائیے آقا ہم کو بھی درے پاک آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا میرا دل بے چمکا کا چم کا آنے والے میرا دل بے چم کا دے چم کا آنے والے دل شاہد ہے پز خدا را چش میرا مت ہو میرے دل کو جلا دیجئے جا والے میرا دل بے چمکا دے چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور میرا کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جا والے ارے سر کا موقع ہے او جا والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا مر ہے میں نہ آنا رضا سے دش مر ہے میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہے چند والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا